مقداد عن يحزم بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عمرو بن أمية أمية الزمري عن أبي رضي الله تعالى عنه عن أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الكفين جی بھائی وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم وخير بن سليمان بن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن كيس عن زيد بن أسلم عن أبي بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الأسباب فذهب لحاجتي ثم خرجت قال أسامة فتأت بلال ما صنعك فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتي ثم توضأ فأطر وجهه ويديه ومسى بلال ثم مسى على الركعين ثم صلى جی۔ وبه قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة علي وناس مولى سلوان بن وابن عن عمرو بن عارس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح الكفين جي جی. وفي قال اخبرنا قتيبة بن قال حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن موسى بن عقبة عن ابي النضر عن ابي سلمة عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح الكفين انه لا باس به جي. جی. وبي قال اخبرنا علي بن حشر من قال حدثنا عيسى عن الاعمش عن مسلم عن مسعود عن المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه وعنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتي فلما رجعت لقيت بدابة فسبب علي فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فذاقت في الجبة فأخرج ما من أسفل الجبة فغسل ما ومسح على خلفه ثم صلى بنا بسم الله الرحمن الرحيم یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ف اخراج ہما من اسفل الجبہ فغسل ہما و مسح الخف صلی بنا یہ تمام روایتیں ایسی ہیں جن میں الخفین بیان کیا گیا ہے اور یہ روایات جو ہیں یہ بہت کثرت سے وارد ہیں اسی لیے اس کو بتایا گیا ہے کہ جس نے ان کا انکار کیا تو گویا وہ اہل سنت والجماعت میں شمار نہیں اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے اور یہ حضرت جریر ابن عبداللہ الوجلی ان کی روایت کو اس لیے مستحسن سمجھتے تھے علماء کہ ان کے شاگرد نے یہ کہا کہ دیکھو جو آپ مسا الخفین کی روایت بیان کر رہے ہیں وہ تو منسوخ ہے اور معدہ کی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا تو فرمایا بابا میں تو مسلمان ہی اس وقت ہوا ہوں جب کہ معاہدہ بہت پہلے نازل ہو چکی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے تو ان کی روایت جو ہے وہ اس بات کی تعین کرتی ہے کہ مسا الخوفین جو ہے وہ ثابت ہے اس میں کسی قسم کی کوئی نسخ وغیرہ جاری نہیں ہوا جی بھائی دیکھیے یہاں اس کے الفاظ کے بارے میں شارحین یہ کہتے ہیں کہ حاضہ حدیث مشکل یہ حدیث کچھ مشکل ہے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ خارج لحاجت ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے باہر نکلے فتباہ المغیرہ مغیرہ پیچھے پیچھے گئے اور بے دعوت پیاہ معاون ایک برتن لے کے جس میں پانی تھا علیہ تو انہوں نے پانی بہایا آپ پر یہاں تک کہ آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ حاجت سے فراغت کے وقت حضرت جو ہے مغیرہ ابن شعبہ نے پانی بہایا بات سمجھ رہے ہیں نا اشکال سمجھ گئے نہیں یعنی یہ ہے کہ فاط المغیرہ بے اداوت فی امان فصبہ وہ پیچھے پیچھے گئے حضور حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے پیچھے گئے علیہ حتیٰ فرغ حاجت ہی تو حضرت مغیرہ نے آپ پر پانی ڈالا یہاں تک کہ آپ حاجت سے فارغ ہوئے فتوزہ بعد میں حضور نے وضو فرمایا یہ بات سمجھ گئے نا اشکال بھی سمجھ گئے نا تو یہ فرماتے مشکل ہے لیکن کون سی مشکل ہے جو آسان نہ ہو جائے تو وہ بات یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ فتبا المغیرہ تو بے اداوت فی معاون فصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اپنے بدن پر حضور نے یہ ضمیر جو ہے یہ آپ نہ لے جائیں کن کی طرف حضرت مغیرہ کی طرف بلکہ ضمیر حضور کی طرف لے جائیں کہ حضور نے پانی استعمال فرمایا کس کے لیے استنجا کے لیے حتیٰ فرغ من حاجت ہی یہاں تک کہ آپ استنجا سے فارغ ہو گئے حاجت جو ہے وہ عام معنی ہے حاجت کہتے ہیں ضرورت کو اور قضاء حاجت پر یہ زیادہ استعمال ہونے لگا ورنہ ضرورت پر بھی استعمال ہوتا ہے یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے اور ضرورت سے مراد یہاں استنجا ہے استنجا سے فارغ ہو گئے فتو پس آپ نے وضو کیا وہ مسحا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 بن شعبة يحدث عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وانظر ايها الناس فتخلفت فرمایا کہ تخلف يا مغيرة تم ذرا پیچھے رہو اے مغیرہ اور ومزو ایوہ الناس لوگو تم آگے کی طرف چل دو مغیرہ تم پیچھے رہ جاؤ اور لوگوں تم آگے کی طرف نکل جاؤ آگے نکل جاؤ غزب کا موقع ہے جی بھائی فرماتے ہیں فتخلف تو چنانچہ میں پیچھے رہ گیا وما یہ دعوت مماین میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا مزن ناسو لوگ چلے گئے فضحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے تشریف لے گئے رجا ذہب تو اسب علیہ جب آپ واپس آئے تو میں نے آپ کے اوپر پانی ڈالنا شروع کیا سمجھ گئے نا تو چونکہ اس میں جو ہے وہ حضور کی فراغت کے بعد پانی کا استعمال حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کرایا کہتے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر اپنے شاگرد سے اپنے مرید سے اپنے متوسل سے اپنے جاننے والے سے اپنے غلام سے اپنے بیٹے سے اپنے دوست احباب سے اگر کہے کہ بھی ذرا تھوڑا پانی ڈالنا میں وضو کرتا ہوں تو یہ کرنا جائز ہے بلکہ حضور کی سنت سمجھ کے کرنا مستحب سمجھے نا تو اس لیے یہ شاگرد جو ہے نا آج کل جس دروازے سے اساتذہ گزرتے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسرے دروازے سے جاتے ہیں تو اس چھوڑ دینا چاہیے اساتذہ کی خدمت کرنی چاہیے مجھے ہمارے استاد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ نے بتایا کہ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ شاگرد آتے تھے گھر پہ پڑھنے کے لیے اور وہ یہ مدارس کی جو ہے طریقہ نہیں تھا اور شیخ ہوتے تھے اکیلے اور طلبہ ہوتے تھے بہت سارے ہوتے تھے تو ان سے یہ فرماتے کہ بھائی تحجد کے وقت آ جاؤ اور وہ استاد کے بیل اور اس کی حل اور اس کا سامان لے کے کھیت میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر کام کرتے تھے دبا کے کام کرتے تھے جب واپس آتے تھے تو تھکے ہوئے ہوتے تھے اور جب تھکے ہوئے ہوتے تھے تو جو سبق پڑھتے تھے وہ سبق ان کے دلوں میں گڑ جاتے تھے وہ کیا ہوتا تھا اس میں محنت ہوتی تھی اب یہ طریقہ ایسا اختیار کر دیا یوں تو کر دیتے ہیں کوئی استاد جا رہا ہو تو پیچھے پیچھے چل دیتے لیکن وہ خدمت کا جذبہ وہ نہ رہا میں نے خود دیکھا کہ ایک استاد تھے انہوں نے بلایا طلبا کو کچھ کام کے لیے کام کرنے کے بعد طلبا بہت ہی بگڑ رہے تھے اس استاد بگڑنا سمجھتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام ان کو بھاری معلوم ہو رہا تھا باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن وبه قال اخبرنا احمد بن سليمان الرهابي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وابو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال تین دن اور تین رات ہم ان کو نہیں اتارتے تھے جی بھائی وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا سوري عن عمرو بن قيس الملاحي عن الحكم بن عطيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه وعنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام وليالي يهن ويوم وليلة للمقيم يعني في المصح جی۔ وبه قال اخبرنا حنان بن السري عن ابي معاوية عن الاعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عنها وعنهم عن المسألة الكفين فقال ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فسألت عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة یہ آداب ہیں علم کے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو اپنے سے بڑے کی طرف محول کر دیں یا اس آدمی کی طرف محول کر دے جس کو اس مسئلے میں تحقیق زیادہ اچھی ہے چنانچہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا کر علی سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی بھائی صفات الوضوء من غير حدث وبيقال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن اسد قال قال قال حدثنا عن عبد الملك بن بن سمعت النزال علي رضي الله الله الله تعالى عنه صلى صلى الظهر ثم ثم قعد لحوائج الناس فلما حضر من من ماء منه كفا فمسح به وجهه ورجليه فضله فشرب قائما وقال يكرهون هذا وقد رسول عليه وسلم يفعله وهذا وضوء لم يحدث یہ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ہاتھ پہ لیا اور اس کو منہ پہ مل لیا پھر پانی لیا اور پھر ہاتھوں پہ مل لیا پھر پانی لیا اس کو سر پہ مسا کر لیا پھر پانی لیا تو اس کو پاؤں پہ مل لیا تو فرمایا کہ یہ وضو جو ہے یہ ان لوگوں کا وضو ہے جو پہلے سے وضو سے ہو جس کو وضو الل وضو کہتے بات آئی نا سمجھ میں تو کہتے ہیں کہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے جو مسا جو ہے وہ پاؤں کا کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس روایت سے ان کو غلط فہمی ہوئی ہو یہ تو وہ وضو ہے جو کہ کیسا ہے وضو الل وضو ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسا پاؤں کا کیا تو منہ کبھی تو کیا اگر پاؤں کا کیا تو بازو کا بھی تو مسا کیا تو پھر پاؤں کے ساتھ مسا کو خاص کیوں کرتے آئی نا بات سمجھ میں تو اگر اس سے وہ لوگ کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہے تو وہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے جی بھائی انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي باناء صغير فتوضا قلت اكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه قال نعم قال فانتم قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث قال وقد يعني یعنی حضور میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے مستقل وضو فرماتے تھے اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم اس وقت وضو کرتے تھے جب ہم حدث کی حالت میں ہوتے تھے اور ہر قول ان کا حجت ہے اب بیت الخلاء سے جب باہر آئے اور تعام کے لیے آپ کو دعوت تھی تو عرض کیا کہ آپ فرمائیں تو وضو کا پانی ہم حاضر کرتے تاکہ کھانا آپ کھائیں تو باوضو ہو کر کھانا کھائیں تو حضور نے فرمایا کہ وضو کا جو مجھے حکم ہے وہ صرف نماز کے لیے کھانے کے لیے وضو کا حکم نہیں سمجھے نا اگر آپ وضو کر لیتے تو آپ کو بھی تین وقت جو ہے نا وہ وضو کرنا پڑتا لیکن حضور نے وضو نہیں فرمایا اس لیے نہیں فرمایا کہ تاکہ امت کے لیے یہ بھاری نہ پڑے جی یہ لفظ آپ نے پڑھا ہے جان بوجھ کر پڑھایا ہے یا بھولے سے یہ لفظ آمدن نہیں ہے یہ لفظ آمدن ہے تو یہ یہ سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے یہ آمدن آمدن پڑھا ہے یا نسیانن کیسے پڑھا ہے آمدن نہ یہ لفظ جو ہے آمدن ہے آمدن نہیں اور وہ اصل میں یہ آمدن اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ بعض دوسری جگہ پر آمد امود وغیرہ کے معنی میں ہے جی بھائی شابش ہے دیکھو ہم نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ باللہ میرے شیطان الرجیم بہت اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے لیکن قرآن کریم سے پہلے نہ کہ آدمی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ آدمی ویسے اچھا لگتا ہے جی إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا ووصف شعبة نضح بها فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه قال أبو عبد الرحمن قال الشيخ ابن السني الحكم هو ابن سفيان الثقفي بس ذرا تھوڑا قریب رہیے دور نہ جائیے یہ یہ یہاں ہے نا کالا ابو عبد عبدالرحمان کال ابن سنی یہ کالا ابو عبد الرحمان کال ابن سنی یہ آپ کو معلوم ہے کہ ابن سنی جو ہیں وہ کون ہیں شاگرد ہیں اور ابو عبد الرحمن جو ہیں وہ استاد ہیں تو یہاں امر معکوس ہو گیا ہے قال الشيخ ابن سني قال ابو عبد الرحمن الحكم هو ابن سفيان الثقفي بات سمجھ گئے نا جی بھائی وبه قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيز عن منصور حا وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه قال أحمد فنضح فرجه دیکھو میں نے دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے ساتھ فرض پر نظر فرمایا نظر کہتے ہیں پہ چھینٹے دینا چھینٹے مارنا بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے راس زکر کا دھونا مراد ہے کہ اس کو دھویا جس کو بھی کہتے ہیں اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ آخر میں تھوڑا پانی بہانا اس کے اوپر تاکہ جو ہے اگر آپ اگر وہ اظہار وغیرہ استعمال کرے تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی دوسرا پانی ہے اور پھر یہ خیال کرے گا کہ یہ تو وہی پانی ہے جو کہ میں نے خود بہایا ہے سمجھے نا تو یہ میں الفاظ بول رہا ہوں عربی ہی میں ہمارے ساتھی بھی آ بیٹھے تو یہ ہے کہ وہ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نازا فردہ کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد یہ جو آگے نا فا فا نزہا فا نذہا یہ یہ بتا رہا ہے کہ دوران وضو نہیں بلکہ فا یہ تاقیب مال وصل کے لیے آتا ہے پس آپ نے فرض پر نظر فرمایا اس کو یہ کہتے ہیں پانی تھوڑا لے کے اظہار جو سامنے کا حصہ ہے اس کے اوپر چھینٹے لگا دینا اور چھینٹے اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ پھر بعد میں اگر وسوسہ ہو تو یہ کہے کہ بھائی وسوسہ ارے شیطان تو وسوسہ کیا ڈالتا ہے یہ تو میرا اپنا کیا ہوا کام یہ تو پانی جو بہایا ہے وہ کس نے بہایا ہے میں نے بہایا ہے وہ چیز نہیں ہے جو تم میرے ذہن میں ڈال رہے تو آدمی جو ہے اس کو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضور کو یہ وسوسہ نہیں تھا آپ کو کسی قسم کا وسوسہ نہیں تھا لیکن امت کے لیے یہ آسانی پیدا فرماتی البتہ اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ خارجہ البول من زکری فوج ایادت الوضو سمجھے نہیں اگر تو یقین ہو جائے کہ یہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں نے ڈالی ہے دوسری چیز ہے تو اس وقت وہ یہ کرے کہ وضو اس کا ٹوٹ گیا اور اگلی کاروائی پھر دوبارہ کرے چل شابش باب الانتفاع بفضل البزو وبه قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبد عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه فضل وضوئه وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت بھئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک برتن میں پانی ہوتا تھا اور آپ دست مبارک سے پانی لے کر ایک ہاتھ کو دھوتے تھے پھر دوسرے کو دھو کے پھر پانی میں ہاتھ ڈال لیتے تھے ڈال کے پھر اسی سے کلی کی اسی سے پھر ناک میں پانی ڈالا منہ دھویا وغیرہ وغیرہ پورا وضو جو ہے وہ اسی طریقے سے کیا تو یہ طریقہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے میں جو ہمارا طریقہ ہے کہ وہ بیسن ہوتا ہے اس پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سنت کے خلاف تو ہے سنت نہیں ہے اگر کسی کو عذر ہو تو آدمی وہاں کر عذر سے کر تو یہ طریقہ لوٹے کا طریقہ پانی لوٹے میں ہے اور اس میں ہاتھ نہیں پڑا بلکہ اس لوٹے ہی سے ہاتھ دھویا ہے اور پھر اسی سے کلی کی ہے اسی ناک میں ڈالا ہے لیکن ہاتھ جو ہے وہ پانی میں نہیں گیا تو حضرت مولانا شبی رام صاحب عثمانی رحم اللہ نے لائے سنن میں لکھا ہے مشائق کی طرف نسبت کر کے کہ یہ جو ثواب ہے وہ اس صورت میں نہیں ملے گا سمجھے نا یہ جو مخصوص ہے وہ برکت ہے جب پانی لیا نا ہاتھ سے ہاتھ سے لیا اور اس کو استعمال کیا تو وہ جو ہاتھ اس میں پڑا ہے وہ ہاتھ کی برکت ہے اس کو کھڑے ہو کر آدمی نے پی لیا تو کتنی برکت اس کے پیٹ میں چلی گئی لیکن یہ جو ہمارا طریقہ ہے ہم تو اب آٹومیٹک زمانے میں چل رہے ہیں اس وقت کہ وہ ٹوٹی ہوتی ہے اور وہ کھلی ہوتی ہے اور بے تحاشا پانی بہتا ہے اور پانی ضائع ہوتا ہے ہم اسے وضو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے آخر میں کھڑے ہو کر منہ میں پانی لینا یہ لوٹے میں پانی لینے کے مقابلے میں بھی زیادہ سنت سے دور ہے سمجھے نہیں تو اب یہ ہے کہ وہ طریقہ اصل میں پانی کا یہ ہے آگے حدیث آ رہی ہے کہ فمن زیادہ فقط ظلم جس نے پانی ضرور سے زیادہ استعمال کیا تو اس نے گویا کے ظلم کیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے کوئی آدمی دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے اور وہاں پر وضو کر رہا ہے تو اگر وہاں بھی اس نے پانی ضرور سے زائد استعمال کیا حاجت سے زائد استعمال کیا تو فقط ظلم فقط ظلم میں وہ بھی داخل ہے اور ظلم کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ وز و فی غیر محلی تو اس نے وز و فی غیر محلی کر دی جی بھائی عن عون عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فاخرج بالبطحاء اور یہ کنکریوں والی زمین مکہ مکرمہ میں یہ تو بیچارے بعد میں پیدا ہوئی ہیں تو ہم نے وہ زمین دیکھی ہے کنکریوں والی وہاں کنکر وہاں موجود ہوتے تھے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا کرے بہت اونچا کرے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلا حج کیا تھا تو بتہا وہ کنکری والی جگہ دیکھی تھی آپ نے تو نہیں دیکھی نا بھائی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پکا کیا ہوا ہے فرش ہے بتہا ہے ہاں وہ غالباً ایسی ہوگی کہ وہاں پر زمین جو ہے وہ کنکری والی تو یہ جگہ جو ہے یہاں مراد یہ ہے مکہ میں وہ جگہ بتحا میں میں موجود تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو یہ فرمایا کہ ثانہ رسول اللہ جی یہاں یہ بتایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو جو پانی وضو سے بچا ہوا تھا وہ صحابہ نے آپ اس میں تقسیم کر لیا برکت کے طور پر کسی نے اس پانی کو لے کے سینے پہ مل لیا کسی نے منہ پر مل لیا اور برکت کے طور پر اس پانی کو اپنے جسم پر مل لیا اب وہ کون سا پانی تھا یہ یا تو وہ پانی تھا جو باقی بچیا اور یا وہ پانی تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر سے اترا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ زیادہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے اترا تھا وہ اس کو مستعمل اس کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے لیکن وہ حضور کے جسد اطہر سے اترا تھا تو اس کو صحابہ نے بانٹ لیا اور انہوں نے اس کو بطور تبرک کے استعمال کیا جی بھائی الناس لوگ وضو کی طرف دوڑے تو من ہوشیا تو میں نے بھی اس میں سے اون ابن ابی ابو جوہیفا کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس میں سے کچھ لے لیا ذلح العنزا آپ کے لیے سامنے سترے کے طور پر برچھی گاڑی گئی یہ انزا جو ہے یہ برچھی سی ہوتی ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے لکڑی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اس کو گاڑ دیا گیا فصل بن نا سے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی مص بننا بن نا سے لوگوں کو نماز پڑھائی ولحمر ول کلاب و ول مرت ہو بے نہ یہ سب مخلوق آگے سے جو ہے وہ گزر رہی تھی تو اس سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوا جی بھائی وبه قال قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان سمعت سمعت ابن المنكدر يقول يقول جابرا رضي الله الله الله الله الله تعالى عنه وعنهم فأتاني رسول رسول, رسول صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي علي فتوضأ فصب وضوءه ہاں تو فرماتے ہیں کہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے پس مجھے پایا کہ میں بے ہوش تھا اغمی علیہ مجھ پر بے ہوشی تاری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا فصب علیہ وضو اہو تو آپ نے وضو کا باقی مادہ پانی یا مستعمل شدہ پانی میرے اوپر بہایا اور جب بہایا تو میں ہوش میں آ گیا ہوش میں آ گیا اور میں نے عرض کیا حضور سے کہ میں کل آلہ ہوں میرے پیچھے جو ہے میری اس میں بیٹے یا اوپر کے نہیں ہیں تو میں وسیعت کر دوں اپنے کل مال کی تو حضور نے یہ بات فرمائی تھی کہ شاید آپ ہمارے بات ابن عبداللہ جابر عبداللہ آپ ہمارے بعد اور زندہ رہیں گے چنانچہ جابر عبداللہ بعد میں بھی زندہ رہے جی بھائی بھائی آج بس کر دو آج تبھی ٹھیک نہیں نماز بھی ہم نے گھر ہی پڑی ہے اور ناغا جو ہے وہ کوشش یہی تھی کہ نہ ہو